اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکزیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے